وہ جو مسلمانوں ہے کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتی ہیں یا ان کے پاس عزت دیونتی ہیں تو عزت تو ساری اللہ کے لیے ہے